حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بہتر